حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے فلاں شخص نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا اور کہے گا اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا وہ کہے گا میں نے اسے فلاں کی حکومت کے خاطر قتل کیا تھا حضرت جندب نے فرمایا ایسے کام سے بچو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین